دیا تا کلندر لاہوری خان کا ہی نظام دے خلاف بولے آئی وہ فرماندا یہ معاملے ہے نازک جو تری رضا ہو تو کر یہ معاملے ہے نازک جو تری رضا ہو تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کا ہی